میرے نبی کی حدیثوں کو سمجھو نبی صرف اپنے زمانے تک محدود نہیں تھے میرے زمین کا میرے نبی کا کوئی زمانہ نہیں تھا یہ کائنات رہے گی محمد مصطفیٰ کی نبوت رہے گی کاڑے مرزا تو نے اس لیے نبوت کا دعویٰ کیا تھا ہمیں مدینہ سے کاٹ دے ہمیں نبی کے قدموں سے کاٹ دے ہمیں فاتح نبی سے کاٹ دے ہمیں تلوار والے نبی سے کاٹ دے ہمیں خنجر والے نبی سے کاٹ دے ہمیں زخموں والے نبی سے کاٹ دے ہمیں بہادر نبی سے کاٹ دے ہمیں شجا نبی سے کاٹ دے ہمیں میدانوں کے جرنیل نبی سے کاٹ دے ہمیں یہودیوں کو للکارنے والے نبی سے کاٹ دے ہمیں مشرقوں کا مقابلہ کرنے والے نبی سے کاٹ دے اور دن میں سو بار پیشاب کرنے والے ظالم ہم تجھے انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے نبی کہاں سے مانیں گے ہم تجھے جانور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے نبی کہاں سے مانیں گے تم ہمیں نبی سے کاٹنا چاہتا تھا نہیں کاٹ سکا تو کاٹنا اس لیے چاہتا تھا ہم جہاد کے منکر ہو جائیں مگر دیوبند کا مدرسہ نبی کے جوتوں کی حفاظت کرے گا ان جوتوں پہ لگی ہوئی خاک کی حفاظت کرے گا نبی کے سرمے کی حفاظت کرے گا نبی کی پگڑی کی حفاظت کرے گا نبی کی داری کی حفاظت کرے گا نبی کی تلوار کی حفاظت کرے گا نبی کی چال کی حفاظت کرے گا نبی کے گفتار کی حفاظت کرے گا نبی کے کردار کی حفاظت کرے گا نبی کے لباس کی حفاظت کرے گا نبی کے حیا کی حفاظت کرے گا نبی کی آنکھوں کی حفاظت کرے گا نبی کی سیرت کی حفاظت کرے گا نبی کی صورت کی حفاظت کرے گا اور سنو ہمارے پاس نبی کا وہ علم بھی ہے جو وہ چھوڑ کے گئے تھے نبی کی وہ تلواریں بھی ہے چھوڑ کے گئے تھے علم سے مانتے ہو تو مان جاؤ ورنہ یاد رکھنا تلواریں ہم نے کبھی اپنے ہاتھوں سے نہیں رکھی